جناب ابن ابی مولکا کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور مجھے یہ روایت میرے ایک اور ساتھی نے بھی عقبہ سے بیان کی اور اپنے ساتھی کی روایت مجھے زیادہ یاد ہے کہا کہ میں نے ام یحییٰ بنت ابی احاب سے شادی کی تو ہمارے پاس ایک کالی عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بے شک وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا خبر حالانکہ اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے اس عورت یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ دے سننے ابو ابوداوت حدیث نمبر تین ہزار چھ سو تین